الباب الواحد والعشرون باب في التعاون على البر والتقوى نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اللہ تعالی نے فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو والعصر خسر الذين وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالصبر اور فرمایا قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یا ان میں سے اکثر اس صورت میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں عن عبد الرحمن بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه ابو عبد الرحمن زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین یعنی نگرانی اور خبرگیری کرنے والا بنا یقیناً اس نے بھی جہاد کیا بخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیل قبیلے کی شاخ بنو لحیان کی طرف جبکہ وہ مشرک تھے ایک لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا یعنی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے جہاد میں جانے والا اور دوسرا اس کے گھر والوں کی خبرگیری کرنے والا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقال المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليهم رأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحا جگہ پر ایک قافلے کو ملے آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں انہوں نے کہا مسلمان انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا رسول اللہ تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہے آپ نے فرمایا ہاں اور اس کا اجر تجھے ملے گا وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه وفي رواية الذي يعطي ما أمر به وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اس کو حکم دیا جائے اور پوری خوش دلی سے اس کو کامل اور پورا پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا ایک اور روایت میں ہے وہ جو دے وہ چیز جس کا اس کو حکم دیا گیا ہو اور متصدقین کو محدثین نے قاف کے زبر اور نون کے زیر کے ساتھ تثنیہ بھی ضبط کیا ہے اور اس کے برعکس جمع بھی قاف کے زیر اور نون کے زبر کے ساتھ اور دونوں طرح صحیح ہے